دیکھیے ایک بات ایک بڑی زبردست بات میں سن آئی دیکھیے میں اکثر سوچتا تھا کہ تبلیغی جماعت والوں کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہوا ہے وہ ہے مسجد بیسڈ موومینٹ ہر جگہ مسجدیں ہیں ان کو بیس مل جاتی ہے کیونکہ وہ مسجد بیسڈ موومینٹ ہے ابھی میں سمجھ کہ ہمارے پاس اس سے بھی بڑی بیس موجود ہے کیونکہ دیکھیے جہاں جہاں ہمارے لوگ جو ہے سیمینار کے استعمال کر رہے ہیں یا بک شیئر کا استعمال کر رہے ہیں وہ بیسک ہے تو اب اس طرح دیکھیے تو ہر بک شیئر ہماری بیس ہے ہر لائبریری ہماری بیس ہے ہر کالج یونیورسٹی ہماری بیس ہے ہر بک سیلر ہماری بیس ہے ہر پبلشر ہماری بیس ہے اتنے زیادہ بیسز ہیں کہ وہ بہت ہی <laughs> تبدیلی جماعت کوئی گنتی میں نہیں اس کے مقابلے مسجد کی بیس جو ہے وہ اسٹرکچرل بیس ہے انٹلیکچل بیس نہیں ہے اسٹرکچرل بیس ہے مطلب بلڈنگیں جگہ جگہ ہیں وہاں جاتے پھرتے ہیں لیکن یہ جو ہماری بیس ہے تو انٹلیکچوئل بیس ہے یہ بہت بڑی بات ہے انٹلیکچوئل بیس اسٹرکچرل بیس کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تبدیلی جماعت تو کچھ بھی نہیں نتیج ہے صرف ایک آدمی کافی آج رکھیے کہ یہ زمانہ کمیونیکیشن کا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھ کر جائیے کوئی ملتا تھا آپ کو ٹیلیفون اٹھائی اور چاہے دنیا میں جہاں سے کنٹیکٹ کر لی تو ابھی اچانک یہ آئیڈیا میرے معلومات میں آپ سے بتاؤں اور کتنا ہوپ اس کے اندر ہے میں اس کا سوچتا تھا کہ تبدیلی جماعت والے بڑے لکی ہیں لیکن وہ لکھے کیا کچھ بھی نہیں ان کو جو چیز ملی ہوئی ہے اسٹرکچرل ویس ہے وہ اس کی کوئی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور ہم کو جو انٹلیکچوئل بیس ہے بلین ٹائم زیادہ ہے